نب کی دونوں ہے بی بی اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور ان کا آمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہے